جہاد فی سبیل اللہ یہی فساد اور بدمنی تما اور حوث بغض و عداوت اور تعصب اور تنگ نظری کی جنگ ہے جس کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے چنانچہ فرمایا ترجمہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقین قدرت رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے قصور نکالے گئے ہیں ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے یہ قرآن میں پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں اتری اس میں جن لوگوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے ان کا قصور یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس ایک زرخیز ملک ہے یا وہ تجارت کی ایک بڑی منڈی کے مالک ہیں یا وہ ایک دوسرے مذہب کی پیروی کرتے ہیں بلکہ ان کا جرم صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں کو بے قصور ان کے گھروں سے نکالتے ہیں اور اس قدر متاثب ہیں کہ محض اللہ کو رب کہنے پر تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور مصیبتیں توڑتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف صرف اپنی مدافعت ہی میں جنگ کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ دوسرے مظلوموں کی اعانت اور حمایت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ کمزور اور بے بس لوگوں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑاؤ ترجمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ بڑے ظالم اور جفاکار ہیں اور ہمارے لیے خاص اپنی طرف سے ایک محافظ اور مددگار مقرر فرما سورہ نساء ایسی جنگ کو جو ظالموں اور مفسدوں کے مقابلے میں اپنی مدافعت اور کمزوروں بے بسوں اور مظلوموں کی اعانت کے لیے کی جائے اللہ نے خاص راہ خدا کی جنگ قرار دیا ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ جنگ بندوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہے اور بندوں کی اغراض کے لیے نہیں بلکہ خاص خدا کی خوشنودی کے لیے ہے اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک خدا کے بے گناہ بندوں پر نفسانی اغراض کے لیے دست درازی اور جبر و ظلم کرنے کا سلسلہ بند نہ ہو جائے چنانچہ فرمایا ترجمہ ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے ترجمہ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے اور فساد کا نام و نشان اس طرح مٹ جائے کہ اس کے مقابلے پر جنگ کی ضرورت باقی نہ رہے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس مبنی برحق جنگ کو خوریزی سمجھ کر چھوڑ دینے یا اس میں جان و مال کا نقصان دیکھ کر تعمل کرنے کا نتیجہ کس قدر خراب ہے